جاہلیت کے افق پر جس زمانے میں محمد بن عبداللہ جوانی کی منزلوں سے گزر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کا ماحول انتہائی خراب گندا پست سیرت و اخلاق کے اعتبار سے مریض اور خدا ناشناس تھا بھارت ورش جہاں کبھی گیان دھیان اور ویدانت کے سندر دیپک جلتے تھے سانپوں برگد اور پیپل کے خداؤں کی پوجا ہوتی تھی چین کنفیوشس کے فلسفے اوہام میں الجھا ہوا تھا مصر و یونان میں دیویاں اور اشرا خدا کے شریک کار سمجھے جاتے تھے اور سارا مغرب انتہائی جہالت بلکہ نیم حیوانیت کے عالم میں زندگی بسر کر رہا تھا عرب جہاں خدا کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرما بردار اور سعید بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر صرف خدا واحد و یکتا کی پرستش کے لیے مقدس گھر بنایا تھا اور توحید الہی کا غلغلہ بلند کیا تھا وہاں پتھر کے خود تراشیدہ بتوں نے خدا کی جگہ لے لی تھی اس مقام پر پہنچ کر عرب کی تاریخ کا ایک واقعاتی پس منظر قلم کے واسطے سے کاغذ پر آنے کے لیے بے تاب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکے کے بنو جرہم قبیلے میں شادی کی تھی اور یہی ان کے سسرال والے کعبے کے متولی بن گئے اور بہت دن تک اس منصب جلیلہ پر فائز رہے مگر آگے چل کر زمانے نے پلٹا کھایا حالات بدل گئے اور کعبے کی تاریخ نے پچھلے ورق کو موڑ دیا مکی کا ایک باشندہ ربی جو تاریخ میں امر بن لئی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بہت زور پکڑ گیا آدمی دولت مند تھا اس لیے اس کے بیسیوں ہوا قوا پیدا ہو گئے اپنے گھرانے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیے اور اس طرح بنو جرہم کے خلاف محاذ قائم کر دیا بنو جرہم اس سازش سے بے قبر تھے ان پر جو حملہ ہوا تو بے چاروں کے پاؤں اکھڑ گئے بنو جرہم کو لڑ کر کعبے سے نکال دیا گیا اور جرہم کی اولاد سے امر بن لئی نے یہ شرف امتیاز آخر کار چھین لیا امر بن لئی اب کعبے کا متولی تھا اور اس طرح مذہبی منزلت بھی حاصل ہو گئی مکے والوں کی سب سے بڑی تجارت گاہ شام کا ملک تھا قافلے کے قافلے بیچنے اور مول لینے کے لیے آئے دن شام آتے جاتے رہتے بنو جرم کا حریف امر بن لئی تجارتی کاروبار کرتا تھا ایک بار وہ شام گیا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اور کوئی پتھر کی مورت کو انتہائی عقیدت کے ساتھ چوم رہا ہے یہ جدت اور نئی بات امر کو اچھی لگی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں امر نے دریافت کیا پرستش کر رہے ہیں اپنے خداؤں کی شام کے بت پرستوں نے جواب دیا پرستش اور ان پتھر کی مورتیوں کی کیا کہہ رہے ہیں آپ امر نے حیرت انگیز لہجے میں کہا ہمارے معبودوں اور حاجت رواؤں کو پتھر کی مورت کہہ کر تحقیر نہ کرو ان لوگوں نے جواب دیا اس پرستش سے تمہیں کیا نفع ملتا ہے امر بن لئی نے پوچھا یہ داستان بہت لمبی ہے اس کے لیے فرصت کی ضرورت ہے مختصر یہ کہ ہمارے معبود آڑے وقت میں ہمارے کام آتے ہیں دشمن سے جو قریض جنگ ہوئی ہے ہم نے ان کو پکارا اور ان کی دہائی دی بس آن کی آن میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا اور فتح و نصرت کا سہرا ہمارے سر رہا انہی کی برکت سے میں برستا ہے اور قہد دور ہو جاتا ہے یہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں اور شام کے بت پرستوں کی بات کاٹ کر امر انتہائی بےتابی کے ساتھ بولا تو صاحبوں ان میں سے دو چار معبود مجھے بھی عنایت فرما دیجیے ہمارے ملک میں آئے دن قحط پڑتا رہتا ہے اور دشمنوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں میں مکے میں شدید وبا چھوڑ کر آیا ہوں آپ کی اس مہربانی سے ہمارا بھلا ہو جائے گا امر بن لئی کی درخواست پر اہل شام نے چند بت اسے دے دیے اہل مکہ اب تک بت پرستی سے ناش نہ تھے ان کے کانوں میں تو سدا نغمے توحید گونجتا رہا مگر امر بن لئی نے شام شام سے واپس جا کر کیا میں کے بڑے بڑے امیروں سرداروں عالموں اور راہبوں کو بت پرستی کرتا دیکھ کر آیا ہوں انہی بتوں کے افسانوں کو اور نمک مرچ لگا کر بیان کیا بولا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ متلا بالکل صاف تھا خوب دھوپ چمک رہی تھی کہ اتنے میں شام کے ایک سردار نے بت کے سامنے سجدہ کر کے پانی برسنے کے لیے دعا کی اور بس اتنی سی دیر میں کہ اس کا سر سجدے سے اٹھا دھواں دھار بارش ہونے لگی اہل مکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ امر بن لئی ہماری پریشانیوں کا مداوع شام سے لے کر آ گیا ہے میں بڑی منت سماجت کر کے یہ بت تم لوگوں کے لیے لایا ہوں ان کی پرستی سے ہمارے دلدر دور ہو جائیں گے اب ہم جب چاہیں گے آسمان سے میں برس جایا کرے گا اور جس بات کی تمنا کریں گے پوری ہو کر رہے گی جسمانی آرائش تن کی راحت اور پیٹ پوجا کا لالچ بہت برا ہوتا ہے اہل مکہ کے دل میں اس کی باتیں گھر کر گئیں اور مکے میں بتوں کی پوجا شروع ہو گئی مکہ تمام عرب کا مرکز تھا حج کے موقع پر اطراف و اکناف کے لوگ وہاں آتے تھے مکے والوں کو بت پرستی کرتے دیکھ کر ان کو بھی ترغیب ہوئی اور اس طرح رفتہ رفتہ تمام قبائل عرب میں بت پرستی پھیل گئی یہاں تک کہ خود خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے اور اس کی دیواروں پر تصویریں بنا دی گئیں انسانی فطرت کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جدت اور بدت کی طرف طبیعت بہت جلد مائل ہو جاتی ہے حالانکہ بہت سی نئی چیزیں اور جدت ترازیاں انتہائی گمراہ کن اور انسانی معاشرت کے لیے سخت مزر بلکہ قاتل ہوتی ہیں شرک جو پھیلنا شروع ہوا تو مکے کا ایک ایک گھر بت کانہ بن گیا نہ صرف قبیلہ اور خاندان بلکہ ہر شخص کا اپنا اپنا جدا بت تھا توہم پرستی اور جہالت و نادانی کی انتہا ہے کہ سفر میں پتھروں کے بت ساتھ لے جانے میں چونکہ دقت ہوتی تھی اس لیے بعض لوگ جو کہ ستو کی مورتیں بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیتے انہیں پوچھتے اور جب ضرورت پیش آتی تو ستو کے بنے ہوئے قداؤں کو گھول کر پی جاتے یمن میں کواکب پرستی کا زور تھا امیر کا قبیلہ سورج کی پرستش کرتا تھا کنانا کا محتاب خدا تھا اور اس طرح دوسرے قبیلوں اور علاقوں میں اتارود اور زہرا مشتری کی پوجا ہوتی تھی کہانت جھاڑ پونک ٹونے ٹوٹکوں اور جادو کی بھی خوب اشاعت تھی دل و دماغ پر شرک پوری طرح چھایا ہوا تھا خدا پرستی کے تصورات رخصت ہو چکے تھے ورقہ بن نوفل جیسے دو چار اہل بصیرت اور خدا شناسوں کے سوا سارا عرب ہدایت کی روشنی سے یکسر محروم ہو گیا تھا انسان کی سب سے بڑی بد نصیبی اور گراوٹ خدا نا شناسی اور اپنے قالق و معبود سے دوری اور بیگانگی ہے یہ تو عرب کے مذہب اور معتقدات کا عالم تھا اب رہے اخلاق تو ایک خدا شناس قوم جو آخرت کے محاسبے اور عقوبت کے تصور سے یکسر آری اور نابلد ہو اس کو بد اخلاق اور معاشیت آلود ہونا ہی چاہیے جہاں اس خیال پر زندگی کی بنیاد ہو کہ کھایا پیا چین کے مزے اڑائے اور جب وقت آیا مر گئے پھر نہ کوئی زندگی ہے اور نہ کسی قسم کی باز پرس بس جو کچھ ہے یہی عالم ہے کون و فساد اور دنیا رنگ بو کی زندگی ہے وہاں پاک بازی اور نکوکاری کی جگہ فسق و فجور اور سیاہ کاریاں پائی جائیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے عرب بہت شجا بہادر جری اور بے باغ تھے مگر شجاعت کا سارا زور آپس کی کنریزی اور کا آرائیوں میں صرف ہوتا تھا کسی شخص کا اونٹ دوسرے کی چراہ گاہ میں چلا گیا بس اتنی سی بات پر خون خرابہ ہو گیا گھوڑ دوڑ میں کسی کا گھوڑا دوڑ شروع ہوتے وقت مقررہ حد سے ذرا آگے نکل گیا اس پر تلوار نیام سے نکل آئیں اور انسانوں کے قون سے زمین لالا گوں ہو گئی پھر ان لڑائیوں کا سلسلہ انتقام در انتقام کی صورت اختیار کر لیتا اور صدیوں تک قبیلوں میں چشمک رہتی اور قتل و غارت گری عربوں کے لیے کھیل تھا انسانی جان کی ان کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت ہی نہ رہی جیسے درختوں کی ڈالیاں اور گھاس کی پتیاں کاٹ دی اور مسل دی جاتی ہیں بالکل اسی طرح وہ شقاوت پیشہ بھی ایک دوسرے کا گلا کاٹ کر کسی طرح کی پشیمانی اور ندامت و افسوس کا اظہار نہ کرتے تھے انسانوں کے جسم ان کے نزدیک مٹی کے گھروں تھے جب چاہ ڈالا شراب ان کی گٹی میں پڑی تھی شرابیں پی کر ناچتے گاتے بجاتے اور بدمستیاں کرتے ساغر و مینہ اور بادہ و شاہد ان کی زندگی بن گئے تھے ان کے ایک مشہور شاعر کو جب قتل کی سزا تجویز ہوئی اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح قتل ہونا چاہتے ہو تو اس نے تمنا ظاہر کی کہ خوب شراب پی کر جب میں انتہائی مست بے جاؤں تو میری فضلیں تیز اور گہرے نشتر سے کھلوا دینا یہاں تک کہ خون ٹپکتے ٹپکتے مجھ میں جان باقی نہ رہے ان میں ایسے شکی القلب بھی تھے جو اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی کھوپڑیوں میں مزے لے لے کر انتہائی فقر و قرور کے ساتھ شراب پیتے کمار بازی اہل عرب کا محبوب شغل تھا لوٹ مار چوری بدیانتی ہیلا گری وعدہ خلافی اور دروغ بانی کو وہ آرٹ سمجھتے تھے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے جھوٹی قسمیں کھاتے عہد و پیمان کرتے اور توڑ ڈالتے قافلوں کو لوٹتے یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے دبا لیتے اور ستم بالا ستم یہ کہ ان تمام برائیوں کے باوجود ان کا دعویٰ تھا کہ ساری دنیا میں بس وہی عزت و شرافت کے مالک ہیں وہ غیور تھے مگر ان کی غیرت انتہائی شکاوت اور سنگ دلی کے سانچے میں ڈل گئی تھی لڑکی کا بیانہ ان کے نزدیک آر سمجھا جاتا تھا قانون فطرت سے وہ اس طرح جنگ کرتے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے سینکڑوں ہزاروں جانے اسی جاہلانہ غیرت اور شقاوت کی بھینٹ چڑھ گئی مائیں اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی چھپانے کی کوشش کرتی مگر یہ درندے ان کے دھڑکتے سینوں سے پھول سی بچیوں کو چھڑا کر زمین میں گاڑ دیتے مامتا دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی اربوں کے میلوں ٹھیلوں میں کھیل کود تفریح فحش کلامی اور اریا شعر و شاعری کا مظاہرہ ہوتا ان کی شاعری گویا اس زمانے کا ادب لطیف اور ترقی پسند ادب تھا جنسی نفسیات کی شرمناک تفسیر کو والے اور اریانی کی کی ترجمانی قلوت و تنہائی ان باتوں کا ذکر جو واقعیت کے باوجود اظہار کے قابل نہیں ہوتی اور شرافت ایک لمحے کے لیے سے برداشت نہیں کر سکتی جو شعرا نسبتاً سنجیدہ تھے وہ اپنے قصیدوں میں نسل و نسب کے تفاقر کا ذکر کرتے اور اس طرح قبائل میں ہری پانا جذبات کی آگ بجھنے نہ پاتی ان کی رجس خانی قبائلی عصبیت اور نسلی منافرت کو شولا سوزا بناتی اور ان کی نظموں سے رقابت کے آتش پشا سچ مچ آگ اگلنے لگتے بدکاری اہل عرب میں عام تھی حوث ناکی کے عملی اظہار میں انہوں نے آد و سمود کو بھی پیچھے چھوڑ دیا عورت ان کے پاس صرف تسکین حوث کا ذریعہ تھی چھپی ہوئی آشنائیوں سے لے کر کھلے ہوئے ناجائز تعلقات کی گرم بازاری تھی سونتیلی مائیں تک ان کی حوث رانیوں کی آماج تھی اور ان بے حیائیوں پر وہ شرمانے کے بجائے الٹا فخر کرتے برائیاں ان کا مزاج اور جبلت بن چکی تھی ان کی جلوتیں اور قلوتیں فحش کاری سے معمور تھی عصمت و عفت کے قدر و قیمت پہچاننے کی صلاحیت ان میں باقی نہ رہی آدمی کے بھیس میں حیوان درندے اور شیطان بھی شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا اور یہاں پر پوری زندگی انکار و الہاد اور اسیاں فجور میں بسر ہوتی تھی جوانی اتنے گناہ آلود ماحول بری سوسائٹی اور مضموم گرد و پیش میں محمد کی جوانی کا آغاز ہوا صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر فتنوں کا ہجوم اور برائیوں کا جمگھٹا نفس کی رغبت الجھاؤ اور میلان کے لیے ہر قسم کی سہولتیں موجود تھیں مکانے بھی تھے اور شاید آنے سیمی بدن کی قلبت کرے بھی کمار خانوں کی بھی کثرت تھی اور نغمہ اور رقص کی محفلوں کی بھی بہتات وہاں فحش کاری کے اڈے بھی تھے اور بد اخلاقی کے مرکز بھی جس طرف جائیے برائیوں کے پھندے لگے تھے اور بد چلنے کے دام بچھے تھے چھوٹے بڑے مرد عورتیں سب کا ایک ہی رنگ تھا اس سراپا معاشیت ماحول میں عبداللہ کے در یتیم محمد نے انتہائی تخوا تہارت پاکیزگی اور خوش اخلاقی کے ساتھ دور جوانی اور عہد شباب گزارا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان قاتلوں صفاقوں اور لٹیروں میں تنہا صلاح و سلامتی کا پیامبر چوروں رہزنوں پیامہ شکنوں اور جھوٹوں میں اکیلا صادق الواد اور امانت دار جواریوں شرابیوں زانیوں اور بدکاروں میں تنہا متقی پرہیزگار اور نیک کردار تھا زیادہ سے زیادہ نکی کا تصور جو انسان کر سکتا ہے محمد اس سے بھی زیادہ نیک اور صالح فطرت تھا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی بلندی کا آخری مقام جو ذہن میں آ سکتا ہے محمد کی شخصیت اس سے بھی بہت بلند تھی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندھیرے میں صرف یہی ایک چراغ تھا زمانے کے خارستان میں اس کی ذات گلاب بن کر مہک رہی تھی دہر کے خاشاک اور کنکروں پتھروں میں اس کی شخصیت گوہر شب ناب تھی ہر پیالے میں زہر اور ہنزل ملا تھا صرف اسی ایک کے جام حیات اور مینا زندگی میں امرت تھلکورے لیتا تھا عام رنگ و بو میں بس وہی ایک ذات حق صداقت کا مرکز اور ہدایت کا روشن مینارہ تھی یہی ایک انسان ناطق تھا جس کے نطق پر سچائی ناز کرتی تھی شیوخ قریش میں تذکرے ہوتے یہ عبداللہ کا بیٹا محمد تو کماری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلا اور باحیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلے گا تو آنکھیں جھکائے ہوئے بخار و متانت کے ساتھ ایوہ الاقوان نہ جانے یہ نوجوان آگے چل کر کیا بننے والا ہے اس انداز کا شریف سچا اور نیک کردار آدمی ہم نے نہ تو دیکھا نہ کانوں نے سنا صاحبو کسی سے وعدہ کرے تو چاہے زمین ٹل جائے آسمان ٹوٹ پڑے مگر یہ اپنے خول سے نہیں پھر سکتا شراب اور لطف تفریح کی قلوتیں تو ایک طرف رہی گانے بجانے یہاں تک کہ افسانہ کانوں کی محفل میں بھی اسے کسی نے نہیں دیکھا اور لطف یہ ہے کہ وہ راہب بھی نہیں ہے کہ دنیا سے کوئی سروکار اور واسطہ نہ ہو وہ بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرتا ہے قرض لیتا ہے لوگوں کی امانتیں رکھتا ہے ملک شام تک کے بازار اسے تاجر کی حیثیت سے جانتے ہیں مگر اس کے ہر کام میں انتہائی درجے کی سچائی دیانتداری اور عدل پایا جاتا ہے ایک نوجوان ہمارے ان بتوں کی اس محمد کے حال پر مہربانی ہے جبھی تو اس میں اتنی بہت سی اچھائیاں جمع ہو گئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھا مگر میاں صاحب زادے محمد کو تو آج تک کسی بت کے پاس جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ان سے دور دور رہتا ہے جیسے اس کے دل میں ہمارے خداؤں سے کوئی لگاؤ اور کسی طرح کی دلچسپی ہی نہیں بے عقیدہ لوگوں پر یہ بت کاہے کو مہربان ہونے لگے ایک قریش جس کے ہاتھ میں ترکش ہے عبداللہ کے بیٹے میں اور سب بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں بس اس کی یہی ایک بات ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ لات و منات اور نظر اول اور ہمارے دوسرے خداؤں سے وہ عقیدت نہیں رکھتا دوسرے انسانوں کی لفزش ذلت قدم اور بھول چوک کے لیے ڈھیل دی جا سکتی ہے مگر انسان کامل کو ادنا سے ادنا غلطی اور ہلکی سے ہلکی اونچ نیچ سے بچایا جاتا ہے قدرت خود اس کی تربیت کرتی ہے اول تو اس کی فطرت ہی کو صالح سلیم عادل اور سعید بنا کے بھیجا جاتا ہے اس لیے کسی ناپسندیدہ بات کو وہ خیالی طور پر بھی نہیں چاہتا لیکن بفرض محال کبھی کبھار کوئی ایسا قطرہ ذہن میں آ بھی جائے تو خدا کی مشیت اس کا عملی ظہور نہیں ہونے دیتی محمد کی کمسنی کا واقعہ ہے کہ مکے میں نوجوان کہانیاں کہا اور سنا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان محفلوں اور صحبتوں کی بڑی دھوم تھی ایک بار آپ بھی اسی ارادے سے شہر میں آئے وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے یہاں بیاہ اور گانا بجانا ہو رہا ہے بانسری بج رہی ہے اور لوگ مزے لے لے کر جھوم رہے ہیں یہ نہایت ہی ہلکی قسم کی بے ضرر تفریح تھی محمد اس شادی کے مکان میں تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہاں جا کر آپ ہی آپ نیم کا ایسا غلبہ ہوا کہ ساز و مطرب کی صدایں نہ سن سکے اور اتنے زور کی نیند آئی کہ صبح ہو کر دھوپ پھیل گئی تو آنکھ کھلی اس وقت تک ساری محفل ہی درہم برہم ہو چکی تھی محمد کی جوانی چاندنی سے زیادہ اجلی اور پھولوں سے بڑھ کر بے داغ اور معصوم تھی صلی اللہ علیہ وسلم قدرت نے آپ کے دامن کردار پر بھول چوک کی پرچھائیاں بھی نہ پڑنے دی یہ آپ کی آخری معیار اور سیرت و کردار کی میراج تھی آپ کے دشمن اور شدید دشمن بھی آپ کی عصمت پاک اور خوش کے قائل تھے تاریخ نہیں بتا سکتی کہ محمد کے کسی دشمن نے آپ کے کردار کے بارے میں کسی قسم کے شک کا اظہار کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم خون کے پیاسے ادا نے آپ کے پیغام کو چٹلایا سارے عرب کو آپ کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا کر دیا لیکن کوئی شخص آپ کی زندگی اور ذات و شخصیت پر تہمت نہ لگا سکا صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی سچائی امانت راست بازی اور عدل و نکوکاری سے متاثر ہو کر قوم نے آپ کو امین کا کتاب دیا صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ آپ کا احترام کرتے تھے بوڑھے بوڑھے قریش محمد کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کر کے عزت کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے آپ گزرتے لوگوں میں چرچے ہونے لگتے کہ عبداللہ کا نیک سچا اور پرہیزگار بیٹا جا رہا ہے اور پھر آپ کی تعریفیں ہوتی کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں یہ بڑائیاں ہیں